اسود کہتے ہیں میں اور القمہ دوپہر کے وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب سورج ڈھلا تو انہوں نے نماز کھڑی کی اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے لیکن انہوں نے میرا اور میرے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں اپنے دونوں طرف کھڑا کر لیا اور خود ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے پھر کہا جب تین لوگ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے پھر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور فارغ ہونے کے بعد کہا ان قریب ایسے آئمہ ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیں گے بس تم ان کا انتظار نہ کرنا اور وقت پر نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد ان کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو نفلی بنا لینا حدیث نمبر چھبیس سو تیئیس مسنت احمد